حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع باہمی رضامندی سے ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچاسی